ابو اسامہ اور ابن نمیر نے ہشام بن اروا سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بادیہ سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے پوچھا کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو کچھ بوسا دیتے ہیں لوگوں نے کہا ہاں تو ان لوگوں نے کہا لیکن واللہ ہم تو اپنے بچوں کو بوسا نہیں دیتے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر سے رحمت نکال دی ہے تو کیا ہو سکتا ہے ابن نمیر کی روایت میں ہے تمہارے دل سے رحمت نکال دی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 6027